صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور بہنوں جب بنانے والے نے ہی کہہ دیا ہے کہ زندگی دھوکا ہے تو پھر ہم کیسے پاگل ہیں کہ اسے حقیقت سمجھ کے چلتے قصور تو ہمارا ہے بنانے والے نے تو پہلے ہی بتا دیا کیوں دل لگاتے ہو کیوں اس کو اپنے سینے میں جلا دیتے ہو جب میں خالق اللہ جب وہ بنانے والا اللہ جب وہ خود کہہ رہا ہے یہ فریب یہ دھوکا جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکا یہ سیال کوٹ والوں کی بڑی بڑی فیکٹریاں اور یہ بڑی بڑی تجارتیں یا یہ چھوٹا سا فقیر ریڑی والا جھونپڑے والا محل والا ہواؤں میں اڑنے والا زمین پہ رینگنے والا یہ دھوکا ہے دھوکا ہے ومل حیات دنیا الا متا اور یہ نہیں کہا کہ یہ دھوکا ہے یوں کہ یہ ہے ہی دھوکا وما اور اللہ دو لفظ ہیں ایک ومل حیات دنیا اس کے بعد اللہ ما اور اللہ جب دونوں کٹھے ہو جائیں تو وہاں یہ ہتھوڑا بن جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف دھوکا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو کیوں پاگل بنتے ہو اس کو حقیقت سمجھ کے کیوں منصوبے بناتے ہو جب یہاں موت اصل ہے زندگی مہلت ہے جو سانس گزر گیا الحمد ہر سانس آخری ہونے کی سو فیصد سو فیصد اپنے اندر طاقت رکھتا ہے یہ آخری ہے گزر گیا یہ آخری ہے گزر گیا یہ آخری ہے ہر صبح ہر شام ہر دن ہر رات اپنے اندر یہ پوری طاقت لے کے آتا ہے کہ یہ آخری ہوگا یہ آخری ہوگا تو قصور تو میرے بھائی اور بہنوں ہمارا ہے کہ ہم نے اسے حقیقت کیوں سمجھا اب جب دھوکہ ہے اور بنانے والا اس دھوکے کو کھول کے سامنے لاتا ہے پھر ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے روتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں ہماری بھی مجبوری ہے کہ اللہ نے بنایا ایسا ہے افسانہ اوپر لکھا ہوتا ہے افسانہ چلو ہم نے سیال کو تو حقیقت سمجھا لیکن یہ تو لکھا ہوا ہے افسانہ ناول ایک جھوٹی کہانی ایک من کھڑک داستان لیکن اس کو پڑھ کے بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کرداروں کا کوئی وجود نہیں لکھنے والے نے پہلے لکھا ہے افسانہ ناول تو ناول اور افسانہ کسے کہتے ہیں جس کا کوئی وجود کوئی نہیں ہے ایک ذہن کی جھوٹی سوچ نے چند الفاظ کو جمع کر کے ایک شوبدہ بنا دیا ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم جذباتی مخلوق ہیں ہم اسے پڑھ کے بھی رو رہے ہوتے ہیں تو جب اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو ایک جھٹکا لگتا ہے ہاں ہاں یہ دھوکا ہے یہ دھوکا ہے لیکن جو کہ دل کی دنیا میں روشنیاں ختم ہو چکی ہیں دل کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا لگتا ہے محسوس ہوتا ہے دھوکا ہے لیکن پھر ایک دم غفلت کا ایک سیلاب ہے تاریخی کا ایک جنگل ہے جو پھر ہمیں اپنے اندر گم کر دیتا ہے پھر ہم یوں سمجھنے لگتے ہیں جیسے نہیں نہیں اوروں کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فاطمہ کو قبر میں اتارا تو پھر مٹی ڈالنے کے بعد آواز دی فاطمہ کون جواب دیتا ہے مویا دیگل جیندے کی جان سو جانے جو ہو پھر کہا فاطمہ کوئی جواب فاطمہ کوئی جواب نہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا یہ یعنی نہیں کہ وہ دیوانے ہوئے کھڑے تھے سمجھانے کے لیے تھا تو جب جواب نہیں آیا تو پھر شعر پڑے علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا جواب کیا ہوا یہ تو وہی محبوب بی بی ہے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میرے اشاروں پہ لبیک بیک کہتی تھی آج میری صدا ہے جواب کوئی نہیں کیا بات ہے کیا ہوا جواب کیوں نہیں آ رہا احبیب لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحبابی کیا ہوا کیا چار ہاتھ زیر زمین جا کر ناطے ٹوٹ جاتے ہیں محبتیں بھول جاتی ہیں تعلق لا تعلق ہو جاتے ہیں ہوا کیا ہو گیا لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الممات قليل آج فاطمہ کی موت نے مجھے بتا دیا کہ یہاں ہر جوڑ ٹوٹ جاتا ہے یہاں ہر ساتھ بچھڑ جاتا ہے یہاں ساتھ بنتا ہی بچھڑنے کے لیے ہے جوڑے بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں وہ تو عہد ہے اس کا تو جوڑا ہی نہیں ہے وہ تو لم یزل یا ہے لم یلد ولم یولد ہے وہ بیوی اور بچوں سے پاک ہے ماضی اور حال سے پاک ہے مکان زمان سے پاک ہے ہمیں جوڑا جوڑا بنایا و خلق ناکم ازواجا و خلق ناکم ازواجا تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تمہاری زبانیں الگ کر دی وختلاف السنت کم و الوان کم تو حضرت علی نے کہا او ہو دیکھو بھائی لوگو سن لو سن لو یہاں جوڑ توڑ کے لیے ہے یہاں ساتھ بچھڑنے کے لیے ہے بھول نہ جانا آج نبی کی بیٹی کو بھی موت نے نوالا بنا دیا ہے اور جب موت آتی ہے تو آدمی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے جب کبھی کل تو کل تو کٹھے ہوئے تھے اور آج جدا ہو گئے یہ کیا نظام ہے آج بارات آ رہی ہے کل جنازہ جا رہا ہے آج مانگ میں سندور بھری جا رہی ہے کل کافور بھری جا رہی ہے آج ڈولی اٹھ رہی ہے کل میت اٹھ رہی ہے میں پرسوں مرکز پہنچ گیا مغرب پر وہاں سے نکلا تو کامران صاحب کا فون آیا آپ کہاں ہیں آ گیا ہوں یہ میت کو گاڑی میں رکھیں دو دن سے یہ جملہ مجھے تڑپا رہا ہے دو دن سے اتنی جلدی شیخ آصف میت بن گیا شیخ آصف کو گاڑی میں رکھیں مجھے جھٹکا کس بات پہ لگا اچانک موتی تھی ذہن تیار نہیں تھا تو جب انہوں نے کہا میت کو گاڑی میں رکھیں میں نے وہاں جنازے پر بھی یہ بات دہرائی دو دن سے میں اسے ہی دوہرا رہا ہوں جیسے مجھے ننگا کرنٹ لگا ہو اتنا بڑا یہ دھوکا ہے کہ ابھی تو گھر میں جسم پڑا ہے اور نام مٹ گیا نام ہی مٹ گیا میت کو گاڑی میں رکھ اس دھوکے کے بعد بھی لوگ پیسے کی دوڑ لگاتے ہیں کیسے پاگل ہیں سونے چاندی اور زیورات پر فخر ہوتے ہیں کیسے دیوانے ہیں مٹی کے گھروندے بنا کر ان کو سجاتے سجاتے جب وہ سج جاتے ہیں تو خود جا کے شہر خاموشا میں مٹی کی چادر اوڑھ کر چپ کر کے سو جاتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہ تھا جب ان کے کاروبار دنیا میں پھیل جاتے ہیں تو چاروں طرف اس کا نیٹ ورک مکمل ہوتا ہے تو اپنی زندگی کی شام ہو چکی ہوتی ہے تو چپ کر کے اف کیے بغیر جا کر ایسے سو جاتے ہیں اور یوں مٹ جاتے ہیں جس کو آیا ہی نہ تھا ارے بھائیو کون کسی کو یاد کرتا ہے جن ماؤں نے جنا وہ بھول جاتی جس باپ نے گود میں لے کے کھلایا ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا سارا دن سیال کوٹ کے بازاروں میں دھکے کھائے بچے کی اف نے تڑپا دیا وہ باپ مرنے پر بھول جاتے ہیں کون جاتا ہے چار دن روتے ہیں وہی ہنسی وہی مزاق جہاں نوہے ہیں وہی نغمے شروع ہو جاتے ہیں جہاں بین ہوتے ہیں وہی تبلے کی تھاپ پہ رقص ہو رہے ہوتے ہیں دن رات کے اور یہاں مناظر ہیں نظر آ رہے ہیں فرمایا ان نفس قادی فاطمہ کا احمد دلیل اللہ اللہ یدوم خلیلو ارے لوگوں سنو حضرت علی کے اشار ہوں میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا ہے حضور کی قبر میں حضرت علی اترے تھے قطم بن عباس اترے تھے اور عباس اترے تھے قبر میں اتارا اور آج میں نے انہی ہاتھوں سے فاطمہ کو قبر میں اتار دیا ان نفس قوضی فاطمہ کا بعد احمدہ دلیل علی اللہ یدوم خلیلو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے دلیل ہے کہ یہاں کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ زندگی نہیں گزار سکتا دار محبت کے دعوے زہر الفتیں محبتیں ایک موت کے چھٹکے پر صفر ہو جاتی کیا عجیب بات بڑی سے بڑی کمائی کو زیرو سے ضرب دو دس کروڑ ضرب صفر نتیجہ صفر ہو جاتا پھر دس ارب کر دو ضرب صفر نتیجہ صفر ہو جاتا پھر دس خرب نتیج ضرب صفر نتیجہ صفر پھر سو کروڑ خرب ضرب صفر نتیجہ صفر تو میں راستے میں سوچتا ہوا رہا تھا ساری زندگی کی کمائی ضرب موت نتیجہ صفر ہو جاتا ریجیکس ضرب موت نتیجہ صفر ساگا ضرب موت نتیجہ صفر ٹیکسٹائل ضرب موت نتیجہ صفر شوگر مل ذرا موت نتیجہ سفر زمین کھیت کھلیان ایوان صدارت وزارت شہنشاہیاں ذرا موت نتیجہ سفر پھر سفر کے پیچھے دیوانے ہو کے بھاگنا ہائے ہائے مجھ سے بڑا دیوانہ کون ہوگا مجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا جب خالق رہا کرو میرا بندہ یہ دھوکا ہے میری بندی دھوکا ہے بچ جاؤ دھوکا ہے دھوکا ہے بتا رہا ہوں فریب ہے کہتا نہیں نہیں نہیں حقیقت ہے جب جا کے دیوار سے سر ٹکراتے ہیں اور لہو لوہان ہوتے ہیں پھر ہوش وقت ہاتھ سے سے تو لوگوں سنو انہی ہاتھوں میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا مجھ پر آج یہ بات کھل چکی ہے کوئی کسی کا ساتھی نہیں بنتا اگر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی سوتے سوتے حضرت عبد الرحمن رات کو سوئے صبح مردہ تو ان کی وفات پر انہوں نے اچانک موت تھی تو یہ دو شیر پڑے کنہ کندمتہ میں اور عبد الرحمن ایسے تھے جیسے جزیمہ بادشاہ کے دو وزیر انہوں نے بڑا لمبا عرصہ اکٹھی وزارت کی تو ایک مسل مشہور ہو گئی لن سدگاہ یہ دو تو کبھی جدا نہ ہوں گے لیکن جب موت نے آ کر جدائی ڈالی تو یوں لگا کہ ایک رات بھی ایک چھت کے نیچے نہیں گزری تھی ہماری تو فرمایا لوگو ان قطعت یومن من العیش مدتی فہن غنا الباقیات قلیلو ایک دن میں بھی مر جاؤں گا اگر ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں کل من علیہ فان ہر ایک کو فنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ صرف اللہ ہے جس کی ساتھ کو بقا ہے میرے بھائی اور بہنوں اس سے گزرو یہ گزر کہاں ہے یہ ٹھکانہ نہیں ہے یہ ٹھکانہ نہیں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ تھوکے ہی کا گھر ہے یہ مچھر ہی کا پر ہے یہ مکڑی ہی کا جالا ہے یہ اللہ کے نبی نے اس کی قیمت بتائی ہے صرف سیال کوٹ کی انڈسٹری نہیں بلکہ چھ سات بر اعظم میں پھیلی ہوئی ساری کائنات کی دولت کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے یہاں کا مال بھی امتحان ہے یہاں کا فقر بھی امتحان ہے یہاں کی عزت بھی امتحان ہے یہاں کی ذلت بھی امتحان ہے یہاں کی زندگی بھی امتحان ہے اور موت پر نتیجے کا اعلان ہے موت آئی نتیجے کا اعلان ہوا تو شیخ آصف گزر گیا ہم گزرنے کو ہم بچ جائیں گے اگر وہ جہاز سے نہ گرتا تو نہ مرتا جہاز سے نہ گرتے تو موت نہ آتی تو لوگ بستر پہ پڑے کیوں مر جاتے ہیں یہ کھیل کے میدان میں کھیلتے کھیلتے کیوں مر جاتے ہیں آہنی دیواریں لوہے کی چھتیں اور چاروں طرف پہروں کے اندر چپکے سے کیوں زندگی کی بازی لوگ ہار جاتے ہیں کوئی بچا پیچھے مڑ کے دیکھو آج سے کوئی چار ہزار سال پیچھے دیکھو تین ہزار سال سکندر یونان کا ساری دنیا کو پتہ کرنے کے لیے نکلا سارے ہمارے علاقے کو خون کی پوشاک پہناتا ہوا تینتیس برس کی عمر اور بابل کے شہر میں جون کی سخت گرم دوپہر تیرہ جون کی خوفناک دوپہر تھی تین سو تریپن قبل مسیح اور عمر کتنی تینتیس سال اور سلطنت کتنی ٹیکسلا تک یونان سے ٹیکسلا تک اور وہ تڑپ رہا ہے کہہ رہا ہے کوئی ہے کوئی جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے یونان پہنچنے کی مہلت دے دے ہے کوئی کوئی ہے چند ایام چاہیے چند صبح مانگتا ہوں چند شام مانگتا ہوں یونان پہنچنے کے لیے ساری سلطنت لے لے تو خالق قہار نے زبان حال سے کہا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 جب ساری کائنات پر اللہ موت کا حکم نافذ کرے گا ایسی صبح ہوگی یہی وقت ہوگا ایسی چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی نغموں بل بل کا نغمہ ہوگا ہواؤں کی ایسی گردش ہوگی سال کوٹ کی زندگی گرم ہوگی دکاندار کپڑا ناپ رہے ہوں گے کینچی لگا رہے ہوں گے کاٹنے کے لیے کاک پیسے نکال کے گن رہا ہوگا دینے کے لیے ماں بچے کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے اسے اسے چھوٹا بنا کر اس کے منہ کی طرف بڑا رہی ہوگی نوکر جھاڑو دے رہے ہیں خادمہ برتن صاف کر رہی ہے ادھر زمیندار کھیت میں ہل ڈال چکا ہے ایک اپنے مٹھی کو ہوا میں اوپر کر چکا ہے بیج بکھیرنے کے لیے اور ایک پانی کا رخ موڑنے کے لیے کسی کو اوپر اٹھائے ہوئے ہے اور ایک تخت شاہی کی طرف تکبر کے ساتھ بڑھ رہا ہے پراجمان ہونے کے لیے اور ایک طرف بارات کی آمد ہے ایک طرف مراسیوں کا ناچ ہے ایک طرف تبلے کی تھاپ ہے اور ایک طرف سہرے باندھے جا رہے اور ایک طرف گجرے سجائے جا رہے اور ایک طرف جھومر سجایا جا رہا اور ایک طرف میدان جنگ میں فوجیں آمنے سامنے ہیں اور ایک طرف منڈی میں بولیاں لگ رہی ہیں اور ایک طرف سیاست کے اکھاڑے میں پاگل دیوانی دنیا پاگلوں کی طرح میں بڑا میں بڑا کے ناخوش بجا رہی ہے اسی طرح بازار ہوگا گھر ہوگا کہہ کہے ہوں گے زم ہوں گے کہ خی مت القبرا ایک خوفناک آواز آئے گی اور ماں کے ہاتھ سے نوالا گر جائے گا بچے کے منہ تک نہیں جا سکے گا دودھ پینے والی مائیں پلانے والی مائیں ان کی چھاتیوں سے بچے دودھ پی رہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے قربان ہو رہی ہوگی فدا ہو رہی ہوگی وہ بچے کو اس طرح اٹھا کے پھینکے گی جیسے فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے اور اسے پھینکا جاتا ہے اور وہ کینچی سے کپڑا کاٹنے والا اس کی کینچی یوں گر جائے گی پیسے والے گننے والے کے ہاتھ یوں بکھر جائیں گے نوٹ بکھر جائیں گے ہاتھ ڈول جائیں گے بیج گر جائے گا مٹھی کھل جائے گی ہل گر جائے گا حالی گر جائے گا اور بادشاہ چکراتا ہوا تخت تک نہیں پہنچ سکے گا اس سے پہلے ہی گرے گا اس سے پہلے ہی گرے گا گجرے بھی ٹوٹیں گے سہرے بھی بکھریں گے دلہا اپنی جان بچا کے بھاگے گا دلہن اپنی جان بچا کے بھاگے گی مراسیوں کو ڈھول ڈھولیں گے ناچنے والیوں کے گھنگروں کی چھن چھن وہ نوہے میں چیخو پکار میں بدل جائے گی شیر نہ بھول جائیں گے ہاتھی نہ بھول جائیں گے چھپک نہ بھول جائے گا سام پھنکار نہ بھول جائے گا موج مور اپنا ناچ بھولے گا بلبل اپنا نغمہ بھولے گی پانی بہنا بھول جائیں گے پہاڑ اپنی سختی بھول جائیں گے ہوائیں چلنا بھول جائیں گی سورج روشنی بھولے گا چاند اپنی ٹھنڈک کو بھولے گا تارے اپنی جھل ملاحٹ کو بھولیں گے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اذا الشمس و وہ سورج گیا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ کبا وہ ستارے گئے ادا زلزل چیل زمین پھٹ رہی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ بہار و سمندروں میں آگ لگ رہی ہے وہ انش کھارتیں پہاڑ ریت بن رہے ہیں انسان کی چیخو ہے بچے پاؤں تلے روندے جا رہے بوڑھے کھسٹ رہے مائیں سسک رہی بڑے آہو پکا ہے ایک شور و غل ہے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے اور جبریل اسرائیل کو آج دانتوں پسینے ہیں کہ آج ساری انسانیت نہیں آج فرشتوں پر بھی موت کے حکم کو نافذ کرنا ہے ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹے گی انسان مریں گے کوئی تو ہوتا رونے والا آج رونے والیاں بھی مر گئیں رونے والے بھی مر گئے کفن دینے والے بھی مر گئے قبر کھودنے والے مر گئے لاشیں پڑے ہوئے ہیں افسوس تعزیت کا کوئی ایک فرد نہیں ہے بے گور و کفن ہیں ہے قبر کھودنے والے تو خود مرے پڑے بیلچے موم ہو گئے آج پانیوں میں آگ لگ گئی پہاڑ ریت بن گئے پھر اللہ پہلے آسمان پہ موت کا حکم نافذ کرے گا پہلے آسمان پہ فرشتے گریں گے پھر دوسرے آسمان پہ تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا پھر ساتوں آسمان پہ موت موت موت موت پھر اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جاؤ وہ چکرا کے گریں گے پر اللہ کہے گا جبریل مر جائے میکائیل مر جائے تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل کو بچا لو میکائیل کو بچا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فقط کتبت الموت علی من کانا تحت عرشی چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے جبریل میکائیل پر اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے وہ مرے گا سور ہوا اڑتا ہوا عرش پہ چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی ہے ملک الموت نیچے اللہ اوپر وہ کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی نیچے میں باقی اللہ فرمائیں گے موت چل تو بھی موت کا پیالہ پیڑ ہے صرف اللہ کو بقا ہے وہ چکرا کے گرے گا چیخ مارے گا اس کی چیخ کو انسان سنتے تو پھٹ جاتے جنات سنتے تو پھٹ جاتے ساری کائنات کو موت میں دھکا دے کر پھر لگے گا ہے کوئی میرا شریک تو بلاؤ کوئی ہے میرا شریک تو بلاؤ کوئی ہے میرا شریک تو بلاؤ بادشاہ کہاں چلے گئے سیال کوٹ میں دنیا کی دوڑ لگانے والے کہاں چلے گئے وہ فیکٹریوں اور بنگلوں پہ نازاں کہاں چلے گئے وہ تکبر میں مارے ہوئے انسان کہاں چلے گئے این المتکبرون این این الجبارون الملوک کہاں ہیں ہے کوئی ہے کوئی ہے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے کوئی جب جواب نہ دے گا تو اللہ کہے گا الواحد القہار آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے میرے بھائیوں بہنوں اس دھوکے کے گھر سے بس گزر جاؤ گزر جاؤ آج لوگ اندھے ہو چکے ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا کانوں سے بہرے ہیں انہیں سوائے پیسے کی کھنک کے کچھ نہیں سنائی دے رہا آنکھوں پہ پردے ہیں دولت کی چمک کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا موت کے مسافر بنو موت کے راہی بنو اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو کہ یہ وقت آنے والا ہے پھر اس سے بھی خوفناک گھاٹی آنے والی ہے جب اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا قبروں سے نکالے گا اٹھائے گا فریق فل جنت فریخن فلیر ایک طبقہ جنت کو جائے گا ایک جہنم کو جائے گا جہنمیوں کو کپڑے بھی آگ کے کرتے بھی آگ کے شلواریں بھی آگ کی جب کسی کی ناکامی کا اعلان ہوگا جب کسی کی ناکامی کا اعلان ہوگا فلاں ناکام ہو گیا فلاں ناکام ہو گیا اسے پکڑو اس کا مال کنڈم ہو گیا اس کا مال ریجیکٹ ہو گیا مال ریجیکٹ نہیں ہو جاتا تاجروں کا مصیبت پڑ جاتی مال ریجیکٹ اس کا عمل مردود پکڑو جب اس کو پکڑنے آئیں گے تو مجھے دیکھو مردوں کو فرشتہ یہاں سے پکڑیں گے اس جگہ سے اور اس کے جبڑے کو باہر نکال لیں گے کھینچے گا اس کا جبڑا سارا باہر آ جائے گا اس کو دھکا دیں گے وہ لڑکتا ہوا جائے گا کہے گا رحم رحم رحم تو اللہ فرشتے کہیں گے تجھ پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں اور اگر کوئی عورت ناکام کام ہوگا تو اللہ کہیں گے کھوزو پکڑو تو سیدھے اس کی چوٹیوں سے اس کو پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے وہ لڑکنیاں کھاتی ہوئی گرے گئے گی رحم رحم کہا جائے گا فرشتوں نے فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں یہ اس سے بھی خوفناک کھاٹی ہے جب ہر مرد عورت اکیلا اپنی جان لے کر ترازو کے سامنے آئے گا اور اللہ پوچھے گا بتا آج کے دن کیا کر کے لائے ہو کیا کر کے لائی ہو دکھاؤ آج نماز بھی ہے اور نماز کا چھوڑنا بھی ہے آج روزہ بھی ہے روزے کا چھوڑنا بھی ہے آج حلال بھی تل رہا حرام بھی تل رہا سنا بھی تل رہا پاک دامنی کو بھی تولا جا رہا سود کو بھی تولا جا رہا اور حلال تجارت کو بھی تولا جا رہا جھوٹ بھی تل گیا سچ بھی تل گیا ماں باپ کی فرمان برداری تلی ماں باپ کی نام فرمانی تلی بے پردگی کو بھی بے پردگی کو بھی تولا جائے گا اور پردے کو بھی تولا جائے گا آوارگی کو بھی تولا جائے گا اور تقدس کو بھی تولا جائے گا کفر بھی تولے گا ایمان بھی تلے گا آج ترازو سونے چاندی کو نہیں تولنے والا یہ گندم بھوسے کو نہیں تولنے والا آج کا ترازو چمڑے کو نہیں تول رہا وہ آج کا ترازو لوہے کو نہیں تول رہا آج کا ترازو میرے عمل کو تولے گا آپ کے عمل کو تولے گا اگر گھٹ گئی نیکیاں تو یہ ہوگا اور اگر بڑھ گئی تو اللہ کہے گا میرے بندے کو کپڑے پہناؤ میری بندی کو کپڑے پہناؤ اسے جنت کے جوڑے پہناؤ مرد ہو یا عورت اللہ سو جوڑے پہنائے گا قد اٹھا کے آدم علیہ السلام کا کر دے گا ایک سو پچیس فٹ لمبا قد کر دے گا سر پہ تاج سجائے گا سونے کے کنگن پہنائے گا اللہ نے دنیا میں عورتوں کے لیے سونا حلال کیا مردوں کے لیے حرام کیا عورتوں کے لیے ریشم حلال کیا مردوں کے لیے حرام کیا چونکہ آخرت سامنے نہیں ہے تھوڑے سے پیسے آتے ہیں سونے کی انگوٹیاں چڑھ جاتی ہیں سونے کی زنجیریں گلوں میں لٹک جاتی ہیں میرے عزیز ہو میرے بھائی ہو وہ آگے اللہ ہے آگے جنت ہے آگے جہنم ہے یہی سب کچھ نہیں ہے آگے سب کچھ ہے یہ دھوکا یہ ہمارا پاگل پن ہے کہ جس نے بنایا تھا اس نے کہا فریب ہے دھوکا ہے پھر ہم اس کو حقیقت سمجھ کے چلے تو کیوں کیوں چلے بتانے والے نے بتایا آگے کھائی ہے آگے کھڈا ہے جو گاڑی آئے گی گر جائے گی واپس نہیں مڑ سکتی دوش دیتا ہے اپنے آپ کو الزام کیوں نہیں دیتا فلا یلو منا اللہ نفسا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ساری لانت اپنے آپ کو کرو میں نے تمہیں بتا دیا تھا میں نے بتانے میں کوئی کمی نہیں کی تھی اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مردوں کو جنت کے زیور خود پہنائے گا ان کے سروں پہ تاج سجائے گا ان کو سونے کی انگوٹھیاں پہنائے گا انہیں جنت کے جوڑے پہنائے گا ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا اور اللہ تعالیٰ جنت کی عورت کو ایسا کپڑا پہنائے گا تین میل کے دائرے میں تین میل میں اس کا غرارہ گھومتا ہوا چل رہا ہوگا اور چونکہ جنت کا کپڑا نور سے بنتا ہے نور کا وزن نہیں ہوتا لہذا وہ اس پر بوجھ نہیں ہوگا مسرورا یہ خوش خوش جا رہے ہیں اب جنت کے دروازے کھل رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی جنت کا در کھلوا نہیں سکتا جنت کا در کھلے گا جب ہمارے نبی جائیں گے جنتی دروازے پر مرد باہر عورتیں پہلے اندر باقی سارے باہر دروازے پر دو چشمے ہیں ایک سے اللہ پانی پلائے گا سینے کا کھوٹ ختم پیٹ کا پہانا ختم پیشاب ختم دوسرے سے اللہ وضو کرائے گا چہرے تر و تازہ کبھی اس پر کسی قسم کی مردنی نہیں آئے گی کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا غبار نہیں آئے گا پھر سارے جنتی جنت کے کھلنے کا انتظار کریں گے آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ کھلوائیں کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا نور علیہ السلام سے کہیں گے آپ کھلوائیں کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا سارے نبی انکار کر دیں گے ہم نہیں کھلوا سکتے عیسا علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو ان کے بغیر آج دروازہ نہیں کھلے گا ساری امتیں ساری امتیں ہمارے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنت کھلوائیں تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے اللہ کہیں گے ارفا راسک سلطوتا عشقا تو شفا اٹھ مانگ مب جو کہے گا ہوگا جو مانگے گا ملے گا تو کہیں گے یار یا اللہ دروازہ کھول تیرے بندے منتظر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر تیرے بغیر نہیں کھولے گا تو جنت سے ایک سواری آئے گی اس پہ آپ سوار ہوں گے وہ سواری کھڑی ہوگی اس کی نکیل نیچے گرے گی ساری دنیا کی نظریں اٹھیں گی یہ سواری کی رسی کون پکڑے کون پکڑے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو یہ رسی پکڑائی جائے تو حضرت بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل پکڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چلیں گے جنت کے در پہ جا رہے عورتیں پہلے پہنچ چکی مرد بعد میں جا رہے دروازوں پر آگے نکلیں گے تو فرشتوں کی چار خوشخبریاں سلام علیکم جو اندر داخل ہوئے کہاں مٹی کی دھرتی کہاں سونے کی دھرتی کہاں غبار آلود ہوائیں کہاں مشک و امبر میں لپٹی ہوئی مہکتی ہوئی ہوائیں جنت کا ایک جھونکا میرے رب کی قسم ساری زندگی کے دکھ بھلا دے گا اور دوزک کی ایک جھپک دوزک کی ایک لپٹ دوزک کا ایک ایک دھوئے کا جھٹکا ساری زندگی کے عیش و آرام بھلا دے گا میرے بھائیوں یہ ہو رہا ہے یہ ہوگا یہ ہو مرنے والوں پہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ان دو میں سے ایک بات ہو جائے گی اللہ کے واسطے ان باتوں کو سنا کرو سنا کرو ورنہ دل کی دنیا جب اجڑ جاتی ہے تو زمین میں تو کہیں نہ کہیں حل لگ جاتا ہے اور وہ سینہ اس کا پھٹ جاتا ہے پر جب دل پتھر ہو جاتے ہیں تو لوہے کے حل بھی ٹوٹ جاتے ہیں پر دلوں میں شگاف نہیں ہوتے قبل اس کے کہ دل پتھر ہو جائیں اور یہ سنگ سے بھی زیادہ سنگ ہو جائیں اور اس پر کوئی اللہ اس کے رسول کی بات داخل نہ ہو اس سے پہلے پہلے اپنے دل کی دنیا نرم بنا لو آباد کر لو اللہ اس کے رسول کے تذکروں سے میرے بھائیوں اور بہنوں جب دل پتھر ہو جاتے ہیں تو پھر قبر کے گڑے سے بھی عبرت نہیں ہوتی آصف جیسی جوان موت کو دیکھ کر بھی کوئی سے مس نہیں ہوتا ہاں ہاں آدمی حادثات سے اتنا ہی اثر لیتا ہے جتنا دل کی دنیا آباد ہوتی ہے جب دل کی دنیا ویران ہو جائے تو چاروں طرف کٹے ہوئے لاشے بھی اس کی زندگی کا رخ نہیں بدل سکتے اور جب دل کی دنیا آباد ہو تو چبھا ہوا کانٹا بھی اس کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیتا تو یہ ہو رہا ہے جنت میں داخل ہو رہے ہیں آگے ایمان والی بیویاں کھڑی ہوئی ہیں وہ استقبال کے لیے ہیں اب پہلا پہلا ان کا پہلا بول ہے انتحبی و انحبک اللہ نے میرے لیے اللہ نے میرے دل میں تیری محبت کو ڈال دیا تمہارے دل میں میری محبت کو ڈال دیا تو ہمیشہ کا ہے اس سال کوٹ لاہور ملتان کراچی فیصلہ باد میں جو ساتھ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اب یہ ساتھ نہیں ٹوٹے گا اب یہ جوڑ بے جوڑ نہ ہوگا یہ ساتھ کبھی نہ بچھڑے گا یہ جوڑ کبھی نہ ٹوٹے گا زندگی پہ کبھی موت نہ آئے گی اس جوانی پہ کبھی بڑھاپا نہ آئے گا اس محبت پہ کبھی نفرت نہ آئے گی اس حسن کو کبھی کبھی بڑھاپا نہ کھائے گا کبھی چھریاں آ کے تانا بانا نہ بنے گی بلکہ ہر آنے والے پل میں مرد اور دونوں کا حسن ستر گنا بڑھتا جائے گا ہر آنے والا لمحہ دن نہیں صبح نہیں شام نہیں ہر سیکنڈ میں دونوں کا حسن بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہ وہ اصل ٹھکانہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے وہ گھر ہے اور سال کو دھوکا ہے لہبن و لہبن وزینت وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد غیث وزین خورم بینک وطفلا جب الفارا تو مسفرہ یقون خطامہ فلا خرچا بن شدید و مخفرۃم اللہ وردوان و مل الا متاع الغرور میرے بندو میری بندیو سنو اپنے رب کا پیغام کہ یہ دھوکا ہے یہ کھیل ہے یہ تماشا ہے یہ دھوکا ہے یہ مال کی دوڑ ہے پیسے کی دوڑ ہے ہے اولاد پہ فخر ہے دولت پہ فخر ہے اور پھر چھپ کر کے مر جانا ہے اور جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے منو مٹی میں سو جانا ہے جیسے کوئی آیا ہی نہ تھا جیسے کبھی کسی کا وجود ہی نہ تھا تو سرمایہ آخرت کا روپیہ نہیں دولت نہیں فیکٹریاں نہیں وہ تقوا ہے وہ نماز ہے وہ عورت کا پردہ ہے وہ اس کا حیا ہے وہ جوان کی پاک دامنی ہے وہ تاجر کی سچائی ہے وہ اس کا سود سے بچنا ہے اس کا سود سے ہٹنا ہے بینکوں سے کنی کترا کے نکلنا ہے ناپ تول میں صحیح چلنا ہے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت ہے نظروں کا چھکانا ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ہے قرآن کھول کے پڑھنا اور اس پہ سامنے آنسو بہانا ہے اللہ کے نام پہ مال کا خرچ کرنا ہے اور ہر وقت اللہ اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کے چلنا یہ ہمارا سرمایہ ہے باقی سب یہیں رہ جائے گا ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے چپ کر کے آ کے اگلے لے جاتے ہیں آصف کو کوئی پوچھا گیا وہ تو اپنے ایئرپورٹ کا افتتاح کرنے جا رہا تھا وہ اختتام ہو گیا افتتاح اختتام میں بدل گیا صرف اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا تھا آنا ہے کہ رہنا ہے ہم سے تو کبھی نہیں پوچھا جائے گا باقی تو کسی کو اختیار نہیں صرف ان کو اختیار دیا گیا ملک الموت جب آئے اور جبریل اندر گئے ملک الموت باہر کھڑے ہو جبریل اندر گئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت باہر ہے آپ کی اجازت سے اندر آئے گا ویسے نہیں آ سکتا آپ کی اجازت پہ ملک الموت اندر آیا کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے پہلا موقع اللہ نے کہا تھا پوچھ کے آنا پوچھ کے جانا اجازت ملے جو جانا نہیں تو واپس آ جانا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا آپ کو اختیار ہے کہ آپ رہنا چاہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا اور چلنا چاہیں تو میں اللہ کی تقدیر کو نافذ کروں گا تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری بھی جان نکالو گے کہاں جی آپ کی بھی نکالو تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو آنکھوں سے پوچھا کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے تو آپ نے فرما نہیں پہلے واپس جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں میں جاؤں کہ ٹھہروں ملک الموت کھڑا رہا جبریل واپس آئے گا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تو اس پر اللہ ہمارے نبی نے فرمایا قرت عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہ عمر رفیق اللہ اے مولا اوپر والوں کا ساتھ اب دے دے تو جب یہ اعلان کیا تو جبریل بھی آپ زیدہ ہو گئے کہنے کہ یا رسول اللہ آپ نے اگر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے وہ مبارک وہی کا سلسلہ آج ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا جبریل بھی غمگین ہو گئے اور جب ملک الموت نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور چند لمحات باقی تھے تو آپ نے کہا سلام وما ملکت ايمانكم میری امت سال کوٹ والو میری امت نماز نہ چھوڑنا مول پاکستان والو ہندو توران والو اصل نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا وما ملکت ايمانكم اپنے نوکروں سے نوکرانیوں سے غلاموں سے غریبوں سے ماتاحتوں سے اچھا سلوک کرنا دیکھو پیسے کا تکبر کہیں تمہیں ان کی ان کی بےزتی کا نہ کھڑا کر دے ڈرائیور کو گالیاں دی جا رہی تجھے کہا تھا سوا تین تو ساڑھے تین ہے تیری ماں کی تیری بہن کی او میرے رب کی قسم سنو سنو سنو بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان مرد عورت کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے سن لو سن لو بیت اللہ کو آگ لگانا چھوٹا گناہ ہے کسی مسلمان مرد عورت کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے ہائے میں کیا کروں آج عورتیں گالیاں ہیں تو یہ آخری نصیحت تھی میرے نبی کی نماز کتنے ہیں سیال کوٹ میں نماز کتنی عورتیں کتنی بچیاں ہیں جو نماز پڑھتی کتنے مرد ہیں جو نماز کتنے ہیں جو نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں غصے میں بھی زبان پہ گالی کو نہیں آنے دیتے غصے میں بھی زبان پہ قابو رکھتے ہیں یہ آخری نصیحت تھی میرے آپ کے نبی کی وہ بھی تار تار ہو گئی باقی دین کے پیار ہونا روئیں اور جب ملک الموت نے آپ کی روح مبارک کو نکالا کبھی نہ رونے والا ملک الموت رو پڑا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی ہائے نک گا وا محمد ہائے آج دنیا محروم ہو گئی ہائے آج دنیا برباد ہو گئی آج دنیا نے وہ غم دیکھا ہے کبھی کوئی ایسا غم نہ دیکھے گا ہائے ہائے اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جب تمہیں غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تمہارے غم ہلکے ہو جائیں ہمیں شیخ آصف کا بہت غم ہے ہماری دس سال کی دوستی تھی اور تو کوئی دنیاوی دوستی نہیں تھی دین کی دوستی سیال کوٹ کے تاجروں میں بڑے تاجروں میں پہلا تاجر جس نے چار مہینے تبلیغ میں لگائے انیس سو ترانوے سے ہمارا ساتھ تھا ہم ہر مہینے پندرہ دن جماعت میں لگاتے ہیں ہماری ایک جماعت ہے اس میں سارا پندرہ بیس ہم ساتھ ہر مہینے پندرہ دن تبلیغ میں پندرہ دن گھر ترانوے میں سیالکوٹ آئے تھے یہاں تعارف ہوا دوستی ہو گئی دل لگ گیا تو ہمارے ساتھ انہوں نے چلنا شروع کیا ہر مہینے ایک ہفتہ کبھی دس دن کبھی تین دن ہفتہ دس دن تین دن مسلسل چلتے چلتے چلتے چلتے تو پہلا چلہ ان کا میرے ساتھ لگا پہلا چلہ میرے ساتھ تھا پھر اس کے بعد چار مہینے لگائے پھر اللہ کے پاس چلے ہاں، بہت بڑا سب دنیا کا بھی سرمایہ دار تھا آخرت کا بھی سرمایہ دار ہمیں بڑا صدمہ ہے کیونکہ ہماری رفاقت دنیاوی نہیں تھی دنیاوی رفاقت میں تو اونچ نہیں چھوتی دینی رفاقت کی محبت کے سوا کبھی کچھ نہ ایک دوسرے کو دے سکے اور چونکہ مرض تو پہلے ہی بہت شدید تھا تو ہم ایک دفعہ انہیں کی گاڑی میں یہ فیض بھائی گاڑی چلا رہے تھے تو ہم پیچھے دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھ سے کہنے کے مولوی صاحب موت کا تو پتہ نہیں کس کی کب آئے لیکن ظاہر یہ ہے کہ میں ہی پہلے مروں گا کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ میری عمر لمبی نہیں ہوگی تو اگر میں پہلے مر جاؤں تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے میں بھول گیا تھا تو جب وہ عمران کا فون آیا تو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے انہوں نے آپ کہا بھی تھا کہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے ایک دم مجھے یاد ہے ہاں ہاں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہے گھر والوں کے لیے باپ باپ اب کہاں سے ملے گا ملے گا باپ نہیں مل سکتا بیٹیوں کو یہ رشتہ ایک ہی دفعہ بنتا ہے بس پھر نہیں بنتا ماں ایک ہی دفعہ ملتی ہے پھر نہیں ملتی مر جائے پھر واپس نہیں آتی باپ چلا جائے واپس نہیں آتا اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو آج کل ماں باپ بےچارے کونوں میں بیٹھ کے روتے ہیں کہ اولادیں سرکش آوارہ ہیں ایسے گریبان پکڑ کے کہتے ہیں تو میرے واسطے بنایا کی بیٹا باپ سے تو میرے واسطے بنایا کی تو میرے واسطے کیتا کی ماں کو بیٹیاں کہ چپ کریں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے چپ کرو امی آپ کو کچھ پتا نہیں ہے ہیں تو قدر کرو یہ بڑا قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صرف ماں کی زیارت کر لے باپ کی زیارت کر لے صرف بے کیف نظروں کے ساتھ کوئی جذبہ نہیں صرف یوں دیکھ لیا صبح صبح دیکھ لیا اٹھ کے تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ محبت سے دیکھا نظر دوڑائی اور محبت سے نظر دوڑائی تو ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے یہ چلے گئے تو پھر نہیں آئیں گے مائیں نہیں ملا کرتی بیویاں مل جاتی ہیں باپ نہیں ملا کرتے خامن مل جاتے ہیں رشتوں کی قدر پہچانو جہاں پیسے کی دوڑ لگ جائے وہاں رشتے سفید ہو جاتے ہیں وہاں کے خون کا رنگ بدل جاتا ہے وہاں پر تولنا بھی رشتوں پر نہیں تولا جاتا وہاں پیسے پہ تولا جاتا ہے ہماری بدقسمتی ہے ہم نے اس ماحول میں جنم لی جب عزتوں کے معیار بھی پیسہ رشتے کا معیار بھی پیسہ تعلق کا معیار بھی پیسہ خوش قسمتی سے ہماری شیخ دوست سے پیسے کے میں یار نہ تھا اس دین کے میں یار میں نے ایسا با ادب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا اتنا با ادب انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا میں اپنی ذات کے ساتھ تو اس کا سرمایہ اس کے ساتھ گیا ہے رجس رہ گئی نمازیں ساتھ چلی گئی تبلیغ ساتھ چلی گئی داڑھی ساتھ چلی گئی ابھی پچھلے ہفتے سے روزہ لگایا وہ بھی ساتھ چلا گیا روزے بھی ساتھ چلے گئے ثقافت بھی ساتھ چلی گئی یہ مٹی کا کھلونا یہیں رہ گیا وہ لوہے کے کھلونے یہیں رہ گئے وہ چمڑے کے ڈھیر یہیں رہ گئے اور اصل سرمایہ ساتھ لے کے گیا تو یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے صدمے یاد کرنا تمہارے صدمے ہلکے ہو جائیں گے باپ تو دیکھا ہی کوئی نہیں دو مہینے کا عمل ہے اور باپ اللہ کے پاس چھ مہینے کی چھ سال کی عمر چھ سال مدینے سے حضرت آمنا چلی ہیں ابوا کے مقام پر پہنچی ہیں دو سال پہلے میں گیا حضرت آمنا کی قبر پر صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا چھ برس کا بچہ چھ برس اور جنگل ویران تھا میں وہاں بھی کھڑا ہو کے ہائے ہائے کرتا رہا وہ ادھر کوئی لے جاتا نہیں تھا وہ لوگ ڈرتے تھے کہ ادھر پولیس والے پکڑتے ہیں وہ ابوا ایک چھوٹی سی بستی ہے آگے پہاڑوں میں قبر تھی کوئی ہمیں لے جانے کو تیار نہیں ہوا ایک ٹرک والا آیا وہ رکا تو اس نے ہم نے اس سے بات کی وہ کہنے لگا وہ لوگ کون ہیں ہم نے تعارف کرایا تو اس نے میرا نام سنا تو کہنے لگا میں نے آپ کی کیس میں سنی ہوئی ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ویسے یہاں پولیس روکتی ہے تو وہ ہمیں اندر لے کے گیا چھوٹے چھوٹے کالے پہاڑ کالے پہاڑ سنگ لاہ اور کٹے دار جھاڑیاں اور ایک چھوٹی سی اونچائی پر حضرت امنا سوئی ہوئی ہیں وہاں صرف ایک عورت ام ایمن معصوم بچہ چھ برس اور ماں چھ برس کا بچہ جنگل میں اپنی ماں کی موت کو دیکھ رہا ہے اور زندگی کو ہرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور حضرت آمن ایسے حضرت بری نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہیں اور پھر مرتے مرتے فرمایا میں تو جا رہی ہوں ایسا لال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ سارا جہان اس سے روشن ہو تو آپ ذرا خیال کریں اگر اللہ چاہتا تو چار دن لیٹ یہ سفر شروع کرواتا تاکہ حضرت آمنا اپنے باپ کے گھر مرتی تو ہمارے نبی کو مامو سنبھالتے نانا سنبھالتے نانی سنبھالتے تسلی ہوتی یہ سفر چار دن پہلے شروع ہوتا تو حضرت آمنہ مکے پہنچ جاتی وہاں انتقال ہوتا تو دادا سنبھالتے چاچا سنبھالتے پھوپیاں سنبھالتی بیچ ویرانے میں موت نے آ کر حملہ کیا اور چھ برس کا بچہ تین دن کا مسلسل سفر تنہا لونڈی کے ساتھ روتے روتے روتے آٹھ برس کی عمر ہوئی تو دادا کو اٹھا لیا گیا پھر نبوت نے جہاں عزت کی بلندیاں تھا فرمائی وہاں غموں کے در کھل گئے ساری زندگی پیدا کردار والے کو کہا جائے تو چھوٹا ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے تو جادوگر ہے تو جھوٹا ہے تو ہمیں توڑنے آیا ہے تو نے ہماری نسل کو خراب کر دیا اور سنائے کس کو جا رہا ہے جس کے قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دے جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی یہ تھوڑے صدمے ہیں دس برس تیرہ برس صدمے سہتے سہتے سینا چھلنی ہو گیا میں ساری کہانی کہاں سناؤں نہ آپ میں بیٹھنے کی ہمت نہ مجھے ساری سنانے کی ہمت اکاسٹھ برس کی عمر میں آخری بیٹھا ہوا بڑھاپے کی اولاد بڑھاپے کی اولاد چار بیٹیاں دی تین آنکھوں کے سامنے مری زینب بھی آنکھوں کے سامنے مری ام کلسوم آنکھوں کے سامنے مری قاسم اپنی آنکھوں کے سامنے قاسم کی عمر دوڑنے بھاگنے والی ہو گئی تھی جب اللہ نے چپکے سے اٹھا کے بلا لیا عبداللہ کی عمر اس سے ذرا دودھ پیتے تھے اللہ نے اٹھا لیا پھر اللہ نے ابراہیم دیے ابراہیم اکاسٹھ برس کی عمر میں اولاد ہوئی ابراہیم جنہوں نے آ کر خوشخبری سنا یا رسول اللہ خوشخبری ہو اللہ نے بیٹا دیا تو آپ نے خوش ہو کر اس کو اونٹنی انعام میں دی اور ان کے لیے دایا کا انتظام کیا مسجد نبوی سے تین میل کے فاصلے پر کھلی فضا میں آپ کے ان کے لیے گھر بنوایا اور اس میں ان کو رکھا اور دودھ پلانے والے کا انتظام کیا صبح شام جاتے تھے پیار کرتے گود میں لیتے وہ اٹھارہ برس کے ہو گئے دوڑنے والے بن گئے پھرنے والے بن گئے بابا بابا کہنے والے بن گئے اب مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک انہوں نے آ کر خبر یا رسول اللہ ابراہیم سکرات میں ہے وہ بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی دل پکڑ لیتی ہے اولاد تو جوانی کی بھی دل میں جگہ پکڑتی بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی دامن تھام لیتی ہے تو جس بے قراری سے آپ گئے ہیں وہ منظر مدینے کی فضاؤں نے دیکھا ہوگا صحابہ بھی پیچھے اور آپ آگے تیزی سے پیچھے صحابہ دوڑ رہے تھے اور آپ اس تیزی سے جا رہے تھے جاتی جا کر ابراہیم کو اپنے سینے سے لگا لیا گود میں لیا جیسے شمع کی لو تھی منتظر کہ آخری دیدار ہو جائے باپ بیٹے کی نظریں چاروں ہوئیں اور ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں آپ کے بے ساختہ آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں تو آج میں بڑے غم کا اظہار کرتا لیکن باوجود اس کے کہ موت ہے مجھے میری آنکھوں پہ اختیار ختم ہو چکا بل و یحزن میرا دل تیرے لیے بے قرار ہو چکا ہے لیکن میری زبان پہ وہی آئے گا جو میرا رب چاہتا ہے میری زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا گلہ نہیں آئے گا اور گود ملی اور یہ آپ کہہ رہے تھے رو رہے تھے رو رہے تھے پھر آپ ان کی قبر میں نہیں اتر سکے اتنا غم تھا قبر میں نہیں اتر سکے سرانے بیٹھ گئے کہ ابراہیم کو قبر میں اتارو تو ان کو قبر میں اتارا گیا تو پھر سرانے بیٹھ کر پھر یہی کہا ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو دل پارا پارا ہے آنکھیں اشکبار ہیں تو زبان وہی کہے گی جو میرا اللہ چاہتا ان قریب ہم بھی تیرے پاس آنے والے ہیں ان قریب ہم بھی تیرے پاس آنے والے ہیں شوال میں بیٹے کا انتقال ہو ربیع اللہ اول میں خود اللہ کے پاس ہے پانچ مہینے چھ مہینے کا فاصلہ بیچ میں بس آگے پیچھے تو اللہ کے محبوب کی زندگی صدمات سے بھری ہوئی ہے مرنے کے بعد بھی آپ نے اپنی اولاد میں وہ صدمے رکھے کہ کیا تک کی تسلی ہے دیکھو تو صحیح کربلا میں حسین کے چاروں طرف کیسے موت کا رقص ہے اور جوان لاشیں تڑپ رہے ہیں اور بہنوں کی آہو بخار ہے آل رسول کی چنی تار تار ہے اور ایک بول حضرت حسین کا ساری آفت کو روک سکتا ہے ایک بول سر جان بھی بچے مال بھی بچے اولاد بھی بچے سب کچھ بچے پر وہ سمجھتے تھے یہ دھوکہ ہے دھوکے کو دھکا دیا جاتا ہے دھوکے پہ فروخت نہیں کوئی ہوا کرتا یہ میں ہوں پاگل آپ ہیں پاگل یہ ہماری عورتیں ہیں پاگل جو دھوکے پہ فروخت ہو گئیں جو دھوکے کو حقیقت سمجھ کے ساری زندگی کا نظام ایسے بنایا جسے موت ہے ہی نہیں موت ہے ہی نہیں کتنا بڑا صدمہ اللہ کے نبی پر آیا جانے کے بعد بھی جانے کے بعد بھی سولہ آل رسول کے شہزادے تباہ کر دیا گیا چاروں طرف لاشیں گر رہے تھے اور حسین فرمائے جاؤ اپنے باپ دادا کے پاس پہنچ جاؤ جاؤ اپنے باپ دادا کے پاس پہنچ جاؤ جب سارے ساتھی شہید ہو گئے آخری تھے آخری تھے سوید ابن وفلا آخری آخری پھر پیچھے اولاد کی باری رہ گئی جب سارے شہید ہو گئے تو بڑے بیٹے علی نے آ کر سینا سفر ہوئے پھر وہ بھی گر گئے پھر قاسم آئے پھر وہ بھی گر گئے پھر علی آئے پھر وہ بھی گر گئے پھر عبد الرحمان آئے وہ گرے پھر محمد آئے وہ گرے پھر عون آئے وہ گرے پھر بھائی عباس گرے پھر جعفر بھائی تھے پھر عثمان بھائی تھے پھر محمد بھائی تھے پھر عبداللہ بھائی تھے پانچ بھائیوں کے لاشیں تڑپے پھر قاسم کے لاش پر حضرت حسین بے قرار ہوئے ہیں کہ قاسم جیسا حسین پورے قافلے میں کوئی نہ تھا جب ان پہ تلواروں کا میں برسائے تو اس وقت حضرت حسین نے کہا بھتیجے آج تیرے چچا کے دشمن بہت ہیں اور دوست بڑے تھوڑے ہیں وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول خود آ کر تیرا دعویٰ تیرا دعویٰ خود دائر کرے گا اللہ کی عدالت آخری بچہ عبداللہ رہ گیا عبداللہ آخری دو برس کا اسے بلایا پیار کرنے کے لیے پیار کرنے کے لیے الوداع کرنے کے لیے تو ایک تیر آیا اور بھی اس گلے کے لیے پار ہوا دو سال کے بچے کی گردن باپ کی گود میں ڈھلک گئی تو اس کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف بلند کیا اے مولا اگر تو اس طرح مجھ پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہمارے لیے مر جانا کوئی میڑا نہیں مر تو جانا ہی ہے حضرت حسین کے اشعار ہیں لئن کانت دنیا تعد حد فدار ثواب اللہ اعلی و امبلو اگر تمہیں دنیا اچھی لگتی ہے تو میں کہتا ہوں جنت بڑی اچھی ہے وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِبَتْ فَقَتْلُ عُمْرٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَجْمَلُ اور اگر مر جانا ہی مقدر ہے تو کیوں نہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہو کے مر جاؤں وہ کے جم رہا بے کانت علم اور اگر پیسہ کٹھا کرنے کی آخری انتہا چھوڑ کے مر جانا ہے اگر دولت کی آخری انتہا چھوڑ کے مر جانا ہے تو میں کوئی دیوانہ ہوں کہ پیسے پر ایمان بیچ دوں حکومت پر ایمان بیچ دوں نسل اولاد پہ ایمان بیچ دوں تو میرے بھائیوں بہنوں عبرت کا مقام ہے آج توبہ کر کے اٹھو غفلت کے دن بڑے گزر گئے آؤ آج توبہ کریں آصف کی جوان موت پر توبہ کریں وہ تو بہت بڑا سرمایہ نیکیوں کا ساتھ لے گیا چار مہینے اللہ کی راہ میں لگائے ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا گھر کی ستر سال کی عبادت سے افضل ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں اللہ کے نام پہ مال خرچ کروں تو مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا ثواب مل جائے گا آپ نے کہا تیرا مال ہے کتنا کہنے کا چھ ہزار وہ چھ ہزار پہلی صدی کی بات ہے آج کی نہیں چھ ہزار بڑی دولت تو آپ نے فرمایا تو سارا اللہ کے نام پہ خرچ کر دے تو اللہ کی راہ میں جو آدمی سویا ہوا ہے اس کا ثواب بھی نہیں لے سکتا چند صبح چند شامیں ایک صبح کہہ رہا ہوں ایک صبح ایک صبح ایک شام ستر سال کی بندگی جس میں سونا نہیں کھانا نہیں پرونا نہیں پینا نہیں جس میں پیشاب نہیں پخانا نہیں ستر برس یا نفل ہے یا روزہ یا نفل ہے یا روزہ ہے یہ ایک ترازو کے پلٹ ترازو کے ایک پلڑے میں اور ادھر اللہ کی راہ کی ایک صبح ایک پلڑے میں رکھے جب تولی جائے گی تو اس صبح کا وزن زیادہ ہو جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں آج توبہ کرو آصف خوش قسمت تھا نیکی کے ساتھ دنیا سے گیا ہے غفلت کی موت نہیں مرا ہے میرا باپ انیس سو اٹھاسی میں فوت ہوا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا علاقے کا بڑا ذمہ دار کوئی اتنی بڑی تبلیغ کا بھی تعلق نہیں تھا لیکن تبلیغ میں ہر سال مہینہ دو مہینے شلہ تک ضرور لگتا رہا دس برس میں نے خواب میں دیکھا میں نے کہا بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا اللہ نے میرے ساتھ میری حیثیت سے بڑھ کے معاملہ کیا میں نے کہا آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوا ہے کہنے کے اوپر کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے بڑے درجے والوں کے ساتھ میں نے کہا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا تو انہوں نے تین دفعہ کہا اسی تبلیغ کے کام نے اسی تبلیغ کے کام نے اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں توبہ کرو اپنی آخرت کو اپنی منزل بناؤ میں مدینے میں تھا مدینے میں جب آصف صاحب کا یہاں سے فون ہے کہنے گئے گے میں نے چار مہینے کی نیت کر لی ہے آپ مسجد میں جا کے روزے پر جا کر میرے لیے دعا کر دیں میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے میں نے تمہارے لیے دنیا بنا کے دے دی ہے اب میں چند دن کا مہمان ہوں پتہ نہیں کب شمع بجھ جائے اب مجھے آزاد کر دو مجھے اپنی آخرت بنانے دو مجھے اپنی خبر کی تیاری کرنے دو میں نے تمہارے لیے بچیوں کے لیے بیٹا کوئی نہیں ہے لیکن میں نے بچیوں کے لیے جو باپ کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے اب مجھے اپنی آخرت بنانی ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ پندرہ منٹ ٹیلی فون پر مجھ سے بات کی مدینہ منورہ میں تھا کہ آج آپ نے دعا کرنی ہے وہاں جا کر کہ اللہ میرے چار مہینے لگوا دی اور اس کی اپنی طلب تھی اللہ نے لگوا دیے آج وہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ بنا ہوا ہوگا تو میرے بھائیوں میری بہنوں آج توبہ کرو اپنی زندگی کو کسی رخ پر لاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پہ آؤ فاطمہ کی بیٹیاں بنو مغرب کی بیٹی نہ بنو مغرب کی بیٹی نے ننگے ہو کر کچھ نہیں پایا سوائے بربادی کے مغرب میں سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے لوگوں مغرب کی تہذیب کے پیچھے جو بھی چلے گا میری طرح اندھا ہو جائے گا روشنیاں لینی ہے تو مشرق میں جاؤ تمہارا نبی بھی مشرق میں آیا تمہارا بیت اللہ مشرق میں بلکہ مشرق کے وسطا میں مڈل کے بھی کیا مڈل ایسٹ ایسٹ کے بھی مڈل میں مشرق کے درمیان میں قبلہ درمیان میں فلسطین درمیان میں مدینہ درمیان میں مکہ درمیان میں طائف اور درمیان میں رب ہمارا ننگے ہو کر دکھوں کے سوا کچھ نہیں پایا وہ ہماری بیٹیوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں واسطہ دیتا ہوں اسی اللہ کا اس محبوب کی محبت کا اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کرواتے وہ کیا جاؤ اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا اور اللہ نے جواب دیا تھا نہیں نہیں تیرے بعد بھی تیری امت کا خیال کروں گا اگر یہ بات اس وقت ہمارے نبی اللہ سے طے نہ کرواتے تو ہم سب اس وقت بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے کب کا پاکستان زمین میں دھس گیا ہوتا ناچ گانے کی محفلیں یہ تو پہاڑوں میں چھید کر دیتی ہیں لڑکیوں کا گھنگرو باندھ کے ناچنا یہ تو ہواؤں میں آگ لگا دیتا ہے یہ تو سمندروں میں آگ لگ جاتی ہے مرد عورت کا آزاد اور یہ تو بھائیوں پہاڑوں میں سوراخ کر دیتا ہے دعائیں دو اس کملی والے کو جو پیڑ پہ پتھر باندھ کے آپ کے لیے رویا جو ساری ساری رات آپ کے لیے رویا ساری زندگی آپ کے لیے رویا اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں نہ کی اپنی اولاد کے لیے دعا کی یا اللہ میری امت کی میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے اور اپنی امت کے لیے دعا کی یا اللہ میری میری امت کا رزق بڑھا دے اولاد کے لیے تنگی مانگ رہا امت کے لیے فراخی مانگ رہا اولاد کے لیے مصیبتیں مانگ رہا امت کے لیے آسانیاں مانگ رہا وہ تیئیس برس رویا اور رویا اور روتا ہی چلا گیا ایسا رویا کہ اللہ کو بھی چپ کرانا پڑا جبریل آئے لائے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے کہا پوری حدیث سنو یا اللہ یا اللہ ابراہیم نے کہا تھا ابراہیم نے کہا تھا فمن ومن غفور اللہ جو میری مانے وہ میرا جو میری نہ مانے تیری مرضی تو مہربان اس علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ ان توخر اللہ فین نے عزیز الحکیم اے مولا تو عذاب دے تو تیرے بندے تو معاف کر تیری مرضی ہے اللہ نہ میں عیسیٰ کی کہوں نہ ابراہیم کی میں یہ نہیں کہتا تیری مرضی میں کہتا ہوں نہیں نہیں امتی امتی امتی امتی امتی امتی میری امت کو ہر حال میں معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے اللہ تو نے نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے یہ کہہ کر اتنا روئے اتنا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں تو میری امت کا غم مجھے رولا رہا ہے تو اس وقت یہ مسئلہ حل کروا کے گئے اچھا میں خیال کروں گا تیری امت کا یہ نہ ہوتا تو جو آج سیال کوٹ میں ملتان میں کراچی میں لاہور میں پنڈی میں پشاور میں اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے دھرتی پھٹ چکی ہوتی کلیجہ شک ہو جاتا اس لیے میرے بھائیو غلام مصطفیٰ بنو دیکھو یہ پولیس والا اپنی وردی سے نظر آ رہا میں پولیس والا ہوں میں کہتا ہوں اتنے غلام رسول بنو کہ تم نظر آؤ یہ غلام مصطفیٰ ہے یہ غلام رسول ہے اتنی وردی ضرور پہنو کہ تمہیں دیکھنے والا اللہ کے نبی کا غلام تو سمجھے ان عورتوں سے کہتا ہوں اتنی وردی میں ضرور آؤ کہ تم خدیجہ کی بیٹی نظر آؤ تم مغرب کی پیروکار نظر نہ آؤ تم فاطمہ کی بیٹی نظر آؤ تم مغرب کی آزاد عورت نظر نہ آؤ تم گلسوم کی کی بیٹی نظر آؤ تم زینب کی بیٹی نظر آؤ اگر ان کی مشابت میں مر گئی تو انہیں کی نوکرانیوں میں بھی کھڑی ہو گئی تو کام بن جائے اگر ہم غلام مصطفیٰ بن کے مر گئے تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پیچھے بھی جگہ مل گئی تو ہمارا کام بن جائے گا اور ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں کہ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو چل پڑیں ہم آوارہ بادل نہیں ہیں کہ ہواؤں کے دوش پر ہم بہکتے پھریں ہماری لگام اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے دہائی دے تو مجھے خطیب نہ سمجھو میرے بیان کو خطابت کے پیمانے پہ نہ تولو میں ایک بھائی کے مرنے پر آیا ہوں میں نے اس کا جنازہ ایسے ہی پڑھا جیسے بھائی کا ہے جب میں نے اپنے باپ کا جنازے پر دعا مانگی تھی دعا جنازہ دعا مانگنا ہوتا ہے پڑھنا نہیں ہوتا ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے جنازے ہمارے مولوی پڑھاتے ہیں جنازہ بیٹے کے ذمے ہے باپ کا پڑھائے جنازہ باپ کے ذمے ہے بیٹا پہلے مر جائے تو باپ پڑھائے جنازہ بیٹے کے ذمے ہے ماں مر جائے تو بیٹا جنازہ پڑھائے کیوں کہ جنازہ نماز جنازہ دعا ہے دعا وہ دعا مانگی جاتی ہے دعا پڑھی نہیں جاتی دعائیں مانگی جاتی دیکھتے نہیں وہ سڑک کا فقیر کیسے مانگتا ہے وہ, وہ کتنا نیاز مند ہو کے مانگتا ہے تم نہیں سنتے پھر بھی دروازے پر شیشے پر تھک تھک تھک تھک کرتا رہتا ہے کرتا رہتا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بخیل سے بخیل بھی کہتا چلو دو ایک روپیہ جان چھوڑاؤ دعائیں مانگنے کو ہوتی ہیں پڑھنے کو نہیں ہوتی جنازے پڑھے نہیں جاتے وہ جنازے میں دعائیں مانگی جاتی ہیں مانگی جاتی ہیں اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ کہ اگر تقدیر ہم پر پہلے آ جائے تو ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھ سکے تاکہ وہ دعا مانگے دعا پڑھے نہیں دعا مانگے مولوی صاحب نے تو کل بھی جنازہ پڑھایا تھا پرسوں بھی پڑھایا تھا پرسوں بھی پڑھایا تھا پورے ہفتے جنازے پڑھاتے پڑھاتے وہ آج میرا جنازہ بھی پڑھانے آ گیا تو ان کا کوئی مر گیا ہے کہ وہ مانگیں گے وہ تو جلدی سے جان چھڑائیں گے کہ مجھے واپس جانا ہے جس کا مرتا ہے وہ رویا کرتا ہے جس کا مرتا ہے وہ مانگا کرتا ہے میرا باپ مرا تو میں نے اس کا جنازہ پڑھایا پھر اس دن مجھے پتا چلا کہ مانگنا کسے کہتے ہیں اور پڑھانا کسے کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی جنازے پڑھائے اس کے بعد بھی جنازے پڑھائے میں ماں کے جنازے میں شریک نہیں تھا میں مدینہ میں تھا میری ماں پیچھے مر گئی لیکن میری بے قراری یہ تھی کہ ہمارے ڈیرے کے سامنے جنازہ تھا جنازہ میں نے وہاں سے فون کیا ڈیرے کا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھوایا نے کا ریسیور ادھر کر دو اور ریسیور میرے کان سے لگا ہوا تھا گھر سے جنازہ نکلا وہاں جناز وہاں ڈیرے کے سامنے رکھا گیا صفیں بنی تکبیرات میں نے اپنے کانوں سے مدینے میں بیٹھ کر سنی چاروں تکبیریں ہوئی سلام پھیرا جنازہ اٹھا جب تک مجھے جنازے کی آہٹ سنائی دیتی رہی میں کان سے ریسیور لگا کے بیٹھا رہا کہ میری تو ماں مری تھی اپنے بچوں کے لیے میرا بچہ او لیول کر رہا ہے میرا بچہ اے لیول کر رہا ہے میری بچی نے او لیول کر لیا میری بچی نے اے لیول کر لیا یہ او اے لیول تیری خبر میں کام آئے گا جو اولاد کو دو تین دیے وہ کام ہے تو میں نے انیس سو اٹھاسی میں جب اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو مجھے اس دن پتا چلا کہ مانگنا کسے کہتے ہیں اور پڑھنا کسے کہتے ہیں میں پڑھ نہیں رہا تھا میں مانگ رہا تھا جب میرا باپ میرے آگے میرے لیے باعزت دنیا میرے لیے رسک چھوڑ کے مرنے والا میری تکلیفوں پہ تڑپنے والا مجھے ڈاکٹروں کے پاس لے کے جانے والا میرا محسن تو میں پڑھوں گا تو نہیں میں تو مانگوں گا ہائے اللہ میرا باپ ہے اس کی بخشش کر مولوی کیسے یہ پڑھے مانگے اس کا کوئی ابا مرا ہے تو رات میں نے پرسوں میں نے آصف کا جنازہ پڑھایا نہیں ہے میں نے مانگا ہے میرا بھائی مرا ہے ہماری شریعت ایسی شریعت ہے جو صرف مسجد کے میں نہیں سکھاتی کہ مسجد میں نماز پڑھو وہ اس گھر میں بھی طریقہ بدل وہ بازار کا بھی طریقہ بتچ وہ ایوانوں کا طریقہ بتچ وہ منڈیوں کا طریقہ بتچ باپ بیٹے کا ماں بیٹی کا میاں بیوی کا بھائی بہن کا ایک ایک نظام سمجھاتی ہے مر جاؤ تو پھر بھی طریقہ بتاتی ہے یوں غسل دو میں نے اپنے باپ کو خود غسل دیا مجھے پتا تھا میں نے کیسے اس کو پیار سے کروٹ بدلنی ہے کیسے پہلو بدلنا ہے وہ غسل دینے والے تو روز غسل دیتے ان تو پیسے کھڑے کرنے ہیں جنازے پڑھانے والے نے شیرینی لینی ہے کہ میں اپنے باپ کو غسل دے رہا تھا تو مجھے پتا تھا مجھے کیا غم ہے مجھے کیا درد ہے اسے کفن دیا اس اس کو کو کندھا دیا پھر اس کو قبر میں اتارا یا پھر پرسوں میں نے جب جنازہ پڑھا ہے تو مجھے لگ رہا تھا میں پڑھنے میں مانگ رہا ہوں یا اللہ یہ میرا بھائی بغیر ماں کے جنم ہو امو کے عربی زبان کا محاورہ ہے کہ بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں تمہاری ماں نے نہیں جنا ہوتی بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں تمہاری ماؤں نے نہیں جنا ہوتا لیکن وہ سگے بھائیوں کا کردار کر نبھا کے چلے جاتے تو میں نے مانگا مانگا پڑا نہیں اس دن سے مانگ رہا ہوں تو میرے بھائیو دیکھو کہیں مال کے دھوکے میں موت نہ آ جائے توبہ کرو توبہ کرو زندگیوں کو بدلو ان عورتوں سے کہتا ہوں بے پردگی سے توبہ کرو اپنے گھروں کو مسجد بنا دو مسلح بچھا دو ان جوان بیٹیوں سے کہتا ہوں تمہارا بال بھی نظر نہ آئے کسی کو اگر اللہ کے دربار میں نورانی بن کے اٹھنا ہے اور عزتوں کی چوٹیوں پر بیٹھنا ہے اور سیدھا جنت میں جانا ہے تو مغرب سے واپس آؤ مشرق کا سفر کرو روشنی وہاں سے ملے گی مغرب کی طرف جانے والوں کو اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملتا تو آج توبہ تو کر لو نیت کرتے ہو توبہ کی ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ یہ اندر عورتیں بھی کہہ دیں ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ پکے رہنا اور تبلیغ میں وقت لگاؤ ہم کوئی جماعت نہیں ہم کوئی فرقہ نہیں ہم کوئی فرقہ واریت کا پرچار نہیں کرتے ہم کسی مسلک کا پرچار نہیں کرتے ہم کو مسلمان بن کے زندگی گزارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی اپنے آپ کو چھپاؤ عورت کا حسن اس کے چھپنے میں ہے مرد کا زیور حیا اور تقدس میں ہے تاجر کا زیور اس کی داری ہے نوجوان کا زیور اس کی پاک دامنی ہے عورت کا زیور اس کا حیا اور اس کا پردہ ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے سنو میری بات غور سے سوائے حضرت مریم کے کسی کا نام نہیں آیا کہ حضرت مریم کو کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے کا عیسی ابن مریم ذالک کا ابن مریم اس کے علاوہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا علی فلام سے تک میں دیکھ چکا ہوں تم بھی دیکھ لینا کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے کہ اللہ نے الزام کو صاف کیا میرا بیٹا نہیں عیسا مریم کا بیٹا ہے یہ علماء فرماتے ہیں اللہ تو عورت کا نام نہیں بتانا چاہتا چہرہ کھولنے کا پسند کرے گا اللہ عورت کے نام کو نہیں کھول کے بتانا چاہتا وہ عورت سے کیسے پسند کرے گا کہ چہرہ کھول کے بازاروں میں چلی جائے ہاں فاطمہ کی بیٹیاں بنو عزتیں پاؤ گی دونوں جہان کی عزتیں پاؤ گی ان حادثات سے اثر لو دل نرم ہے جلدی سے اللہ اس کے رسول کی محبت کا بیج بخیر اللہ تعالیٰ دنیا بھی بھی بنائے بنائے گا آخرت مانگو اس کے اللہم الحمد کما و احل المخراہل و اے وہ ذات جو موت سے پاک ہے رب جو زوال سے پاک ہے اے مولا جو سب کو موت دیتا ہے خود موت سے پاک ہے اے وہ رب جو سب کو فنا کے گھاٹ اتارتا ہے خود پانی ہونے سے پاک ہے ہم تیرے پانی بندے تیرے عاجز بندے تیرے حقیر تیرے غلام بندے تیرے ایک نیک بندے کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ وہ تیرے پاس آ چکا ہے اللہ ہم سب اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں اے مولا تو اسے معاف کر دے اللہ ہم گواہ ہیں اس کی نیکی کے مولا میں خود گواہ ہوں میں نے اسے تحجد پڑھتے دیکھا میں نے اسے نمازیں پڑھتے دیکھا میں نے اسے تیری راہ میں میرا مولا اپنی سواریاں بھگاتے دیکھا اپنا مال لگاتے دیکھا میں نے اسے تیری راہ میں میرا مولا بستر اٹھائے ہوئے دیکھا ہے اے اے اے مالک مالک مولا بے شک ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ معصوم تھا معصوم تو تیرے نبی ہیں اللہ فرشتے ہیں ہم تو تیرے گناہ گار بندے ہیں وہ یقیناً گناہ لے کر بھی تیرے پاس آیا ہوگا وہ اپنی اللہ غفلتیں لے کر بھی تیرے پاس آیا ہوگا مولا کریم ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ تیرا بندہ نیک بندہ تھا وہ تیری راہوں میں پھرا وہ اب بھی چلے کے لیے جانے پر تیار تھا اس نے ابھی تین دن تیری راہ میں لگائے تھے اس کا آخری عمل تیری راہ کا پھر نہیں تھا یا اللہ اے مولا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے ہمارا پہلے ہی تجھ پہ گمان ہے کہ تو نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا ہوگا میرے مالک تو بے نیاز ہے نہ تجھے تجھے کسی کے سجدوں کی پرواہ نہیں تجھے کسی کی تبلیغ کی پرواہ نہیں تو کسی کے روزے کا محتاج نہیں تو کسی کی بندگی کا محتاج نہیں ممکن ہے میرے آقا ممکن ہے میرے مولا کوئی خطا کوئی غلطی ایسی ہوئی ہو جس پر تو ناراض ہو گیا ہو تو یہ ہزاروں مرد عورت آج ہاں، اس کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور تیرے دربار میں سفارش کر رہے ہیں اے مولا تو اس کو معاف کر دے معاف کر دے یا اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے جس مومن کے جنازے میں چالیس آدمی کٹھے دعا کریں تو تو معاف کر دیتے اے مولا اس کے جنازے میں ہزاروں آدمی تھے اور بڑے نیک لوگ شامل تھے یا اللہ صنعت کاروں کو نصیب نہیں ہوتا ایسے کتنے نیک لوگوں کا جم گٹا اے مولا ہزاروں نیک لوگ اس دن میرے مولا تیرے نیک بندے کے جنازے میں شریک تھے یا اللہ یا اللہ اس کو جنت الفردوس والا بنا دے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے ہماری گواہی قبول کر لے یا اللہ تیرے محبوب کی حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ جب تیرا بندہ مرتا ہے اور تو جانتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن تیرے بندے کہتے ہیں نیک تھا نیک تھا نیک تھا تو تو فرشتوں سے کہتا ہے میں اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہوں اور اپنے بندوں کی گواہی کو قبول کرتا ہوں اور اس بندے کو اس لیے معاف کرتا ہوں کہ میرے بندے اس کو نیک کہہ رہے ہیں اے مولا کری اے مولا کریم ہم گواہ ہیں وہ تیرے پیغام کو لے کر پورے پاکستان میں پھرا ہے یا اللہ لاکھوں کلومیٹر اس نے تیرے راہ میں کیے ہیں اس کی گاڑی میں میں ساتھ بیٹھوں نے لمبے لمبے سفر کیے یا اللہ تجھے منانے کی تدبیریں سوچیں یا اللہ تیری طرف بڑھنے کے منصوبے بنا ہے یا اللہ تو نے اتنا ہی وقت لکھا تھا اس کا جہاز نہ گرتا پھر بھی اسے اٹھا ہی لینا تھا میرے مولا موت کا یہی دن تھا اس نے نہیں چلنا تھا مولا وہ جوانی میں توبہ کر کے مرا ہے اس کے چہرے پر تیرے محبوب کا گلدستہ ہے یا اللہ کسی کسی کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے کوئی کوئی صنعت کار یہ زیور لے کر قبر میں آتا ہے کوئی کوئی صنعت کار یہ ہار پہن کر قبر میں آتا ہے وہ یہ ہار پہن کے قبر میں اترا یہ زیور سجا کے قبر میں مولا کریم اتنے لوگوں کی سفارش کو قبول کر لے ہم گندے ہیں ہمیں اپنی دعاؤں پہ قبولیت کے دعوے کوئی نہیں ہے ہماری منت ہے میرے مولا ہماری دعا نہیں ہماری فریاد ہے آقا ہمارا دعویٰ نہیں ہماری محنت ہے مولا فقیر کوئی دعوے تھوڑا ہی کرتا ہے وہ تو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے ہم تجھ سے تیرے پاک نام کے تو پہل مانگتے ہیں میرے مولا ہمارے بھائی کی بخش کر دے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے جنت الفردوس کا باغ بنا دے سنو سے اللہ بیٹے سے محروم رکھا ہم تیری تقدیر پر تیری حکمتوں پر ایمان لائے تو ان کی بیٹیوں کا خود سہارا بن جا ان کی بیٹیوں کا خود سہارا بن جا ان کی ماں کا تو وکیل و کفیل بن جا تو نے اللہ جوانی میں ساتھ چھوڑوا دیا تیری مرضی تیری مشیت تو ماں سے زیادہ مہربان ہے تیرا کوئی فیصلہ میرے مولا تنگی نہیں تیرا کوئی فیصلہ میرے مولا سختی نہیں تیرا کوئی فیصلہ میرے مولا ظلم نہیں تیرا فیصلہ رحم ہی رحم ہے رحم ہی رحم ہے سراپا محبت ہی محبت ہے اے مولا کریم تو نے باپ کو اٹھایا تو تو خود کفیل بن ان بچیوں پہ سایہ کر دے ان کی ماں پہ سایہ کر دے ان کا تو کفیل وکیل بن جا ساتھی بن جا مددگار بن جا صبح و شام کا ساتھی بن جا سفر و حضر کا ساتھی بن جا جو نیکی کی شمع ہمارا بھائی آصف جلا کے گیا وہ یا اللہ ان کی بیٹیوں کو جلانے کی توفیق دے ان کی اہلیہ کو شمع جلانے کی توفیق دے وہ تو اکیلا تھا اس کی بہنوں کو توفیق اس کے سسرا مال کو توفیق دے اس کے قریبی رشتہ داروں کو توفیق دے یہاں کے صنعت کاروں کو توفیق دے کہ جیسے وہ تیرے پیغام کو لے کے پھرا یہ بھی تیرے پیغام کو لے کر پھرے انہیں مال کی دوڑ سے نکال لے میرا مولا انہیں نیکیوں کی دوڑ لگانے والا بنا دے یہ جتنے شرکائے مجلس ہیں جتنے مرد حضرات خواتین جمع ہیں ہم سب کو معاف کر دے ہم پر بھی یہ وقت تو نے طے کیا ہوا ہے وہ تیزی سے آ رہا ہے کسی صبح میں کسی شام میں ہم بھی ایسے میرے مولا قبر میں چھپ جائیں گے مٹی میں چھپ جائیں گے اے مولا ہمارے پیچھے بھی دعائیں کرنے والے باقی رہیں ہمارے لیے بھی رونے والے باقی رکھنا ہمارے لیے بھی میرے مولا یہ سالے ثواب کرنے والے باقی رکھنا اے مولا آصف کی بیٹیوں کو تو آصف کے لیے صدقہ جاریہ بنا ان کی بیگم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ان کی بہنوں کو ان کے سسرال کو سالوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ان کے دوستوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور اے مولا کری جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پر اٹھانا ہمیں غفلت کی موت نہ دینا ہمیں اپنے سے دور کر کے موت نہ دینا جب موت موت کا وقت آ رہا ہو تو تیری ملاقات کا شوق بڑھ رہا ہو تو ہمیں دیکھ کے راضی ہو تجھے دیکھ کر خوش دوزت کو کو ہم ہم پہ ٹھنڈا کرنا کرنا سکرات سے دور قبر کو جنت کا باغ بنا دینا میدان حشر میں اپنے محبوب کا دیدار کرا دینا ان کے ہاتھوں سے کوثر پلا دینا جنت الفردوس میں ان کے کہیں جوتیوں میں ہمیں بٹھا دینا اے مولا ہماری عورتوں کو خدیجہ کی بیٹیاں بنا دے ہماری عورتوں کو فاطمہ کی بیٹیاں بنا دے انہیں مغرب کی عورت بننے سے واپس لوٹا اٹھا واپس لے یا اللہ واپس لے اے مولا ہماری نسل گانے بجانے کی طرف کھسک رہی ہے انہیں قرآن کی طرف واپس لے یہ رقص گاہوں کو جا رہے ہیں انہیں مسجد کی طرف لوٹا دے یہ بے پردگی کو جا رہے ہیں انہیں حیا کی چادر میں تو چھپا دے مر مولا ہماری بے بسی پہ کام کر دے گرم کر دے ہمارے دین کے گھر کو آگ لگی ہمارا چمن اجڑ گیا ہم فریاد بھی کریں تو پکڑے جاتے ہیں میرے مولا تو کام کر دے رحم کر دے ہم پر صدمہ آیا ہے ہم غم زیادہ ہیں تو اس غم کی وجہ سے اے مولا ہم سے راضی ہو جا پوری امت سے راضی ہو جا یہ شرکائے حضرات خواتین سب سے راضی ہو جا ہمارے ہاتھوں کو چہرے پر جانے سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے اللہ جب ہم اٹھتے تو دو خوش ہو چکا ہو اس گھر کو آباد رکھنا اس کو آباد رکھنا ان کے مین میں محبتیں باقی رہیں الفتیں باقی رہیں ان کے کام میں برکتی دیے رکھنا مولا بے برکتی سے بچا بچانا اے مالک خود قرضوں سے بچانا اے مالک ایاروں دھوکہ دینے والوں سے بچانا میرے مولا تیرا نیک بندہ تھا چھوڑ چھوڑ کے کے گیا گیا صدقہ جاریہ اے مولا مجمع کو گواہ بنا کے گئے ہمارے علاقے کے سب سے غافل زمیندار دار کو سب سے پہلے اسی بندے نے جا کے دعوت دی تھی اور وہی اس کو لے کے مسجد میں اللہ مجھے تیری ذات کی قسم اسے کوئی مسجد میں نہ لا سکا میں بھی نہ لا سکا وہ میرا پڑوسی تھا یہ جی تیرا بندہ میرے گاؤں میں آیا تھا کلمے کی نسبت سے آیا تھا اور ہمارے علاقے کے سب سے بڑے ذمہ دار کو اللہ اس کو غفلت سے اٹھا کر مسجد میں لایا تھا میں اس کا گواہ میرے ساتھی اس کے گواہ اس کی یہ نیکیاں قبول کر لینا اور اس کے گناہ معاف کر دینا تو معاف کرنے سے چھوٹا نہیں پڑتا تو عطا کرنے سے کم نہیں ہوتا تو عذاب دینے سے بڑھتا نہیں ہے معاف کرنے سے گھٹتا نہیں ہے تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے گی ہمارے بھائی آصف کا کام بن جائے گا اس کی خبر کو جنت بنا دے کروٹ کروٹ راحت دے دے اس کے گھر والوں کو جو صدم آیا ہے اللہ انہیں تو حوصلہ دے دے دے دے دے صبر صبر تو ہی گا ہم کہاں سے دیں گے زخموں کے لیے تو ہی مرہم مہیا کرے گا ہم کہاں سے کریں گے مولا ہم تو خود کمزور ہیں تو کبھی ہے اے مولا کریے اس کو بھی معاف کر ہمیں بھی معاف کر اپنے اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما آپ سے بیدار فرما اے اللہ اپنی پسندیدہ زندگی دے دے پسند زندگی سے بچا لے ربنا اے مولا جہاں جہاں اس سے جو قصور ہوئے جن پر ہوئے وہ تو سب بھلا دے کسی کے حق کی وہ کوتاہی کر کے مرا ہو تو وہ حق تو اپنی طرف سے ادا کر دے جن کے حق میں اس سے کوتاہی ہوئی تو ان کو دے دے تو وہ